حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز دو دو رکعت ہے اور وطر آخر میں ایک رکعت ہے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو چورانوے